حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ باہر ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے حج کا باندھا جب ہم مکے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حج کو عمرہ بنا دو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے حج کا ایرام باندھا ہے اسے عمرہ کس طرح بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہی بات عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چل دیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ابھی تک غصے کی حالت میں تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ناراضی کے آثار دیکھے تو عرض کیا آپ کو کس نے ناراض کیا اللہ اسے غصے میں مبتلا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں ناراض نہ ہوں میں ایک حکم دیتا ہوں تو میرے حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو بیاسی